بس وہ اس میں تو اصل میں شرن وہ حرام تو نہیں ہے حت الامکان بچنا بہتر ہے آپ کے اگر پلیٹ میں کھاتے ہیں تو اور بات ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر اپنے گھر سے پکا کے لائیں تو اس میں نہیں کھانا چاہیے اس لیے کہ پانی کے مسائل جو ہیں ہمارے یہاں مائع مستمل وغیرہ یہ ایسے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا کسی پانی میں بے دھلا اگر آدمی کا ناخن بھی چلا جائے تو وہ پانی مستعمل ہو گیا نہ اس کا پینا جائز ہے نہ اس کی چائے بنے گی نہ آٹا گوندا جائے گا نہ سالن میں پڑے گا البتہ اس تنجا وغیرہ کے لیے پانی جو ہے نا وہ ایسی چیز نہ ہو ان کے گھر کی پکی ہوئی اگر اپنے گھر کے پکے ہوئے میں وہ اگر لے لے لو تو بچنا بہتر ہے مگر حرام نہیں